I am Dr. Mehdi Hasan, a professor of journalism, and I am discussing with you the history of mass media in Pakistan. That means that all the media of mass communication in Pakistan, including print, that is newspapers, magazines, electronic media, that is television, radio, video and computers and films also. What is the impact of all these media on Pakistani society, and how the working of media has affected the formation and trends of society in Pakistan. So far we have discussed the impact of mass media and working of mass media up till the imposition of third martial law in Pakistan, that is the General Zia era in Pakistan, and the working of mass media in that period during martial law. In the last lesson, we had concluded our talk on the point where two important developments in this area, that is West Asia, including Pakistan, Afghanistan and Iran, had changed the international politics. Communist revolution in Afghanistan and formation of a communist government and a religious Islamic revolution in Iran, and the religious government of Iran had declared that United States is their enemy number one, and United States had also declared that they are against that government in Iran which had replaced their most trusted friend, Reza Shah Pahlavi, and they had disposed Reza Shah Pahlavi and he had fled from Tehran. ان دو اہم انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کی وجہ سے انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو تبدیلیاں آئیں ان کا بہت گہرا اثر پاکستان پہ پڑا اور پاکستان کے میس میڈیا کو بھی اپنی پالیسیز میں اور اپنی ورکنگ میں بہت سے نئے ٹرینڈس جو تھے وہ اپنانے پڑے کیونکہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان کی کمیونسٹ حکومت کے خلاف افغانیوں کی جد و جہد کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ افغان مہاجرین جو پاکستان میں آنے پر مجبور ہو گئے تھے یا افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے بہتر اپرچونیٹیز کی تلاش میں ان میں سے امریکہ اور پاکستان نے کچھ لوگوں کو تربیت دی اور ان کو وہ سہولتیں دیں جو انہیں اپنے ملک میں کمیونسٹ حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے میں مددگار ہو سکتی تھی ان لوگوں کو میس میڈیا نے پاکستان کے اور بعد میں بین الاقوامی میس میڈیا نے خاص طور پر مغرب کے میس میڈیا نے مجاہدین کا نام دیا اور اس اسٹرگل کو اس جد و جہد کو اس آرمڈ اسٹرگل کو جس کو پولیٹیکل سائنس میں تو انسرجنسی کہتے ہیں لیکن اس وقت جو اصطلاح استعمال کی میس میڈیا نے پاکستان کے میس میڈیا نے اس کو جہاد کہا اور ویسٹرن میس میڈیا نے اس کو ہولی وار کا نام دیا ہم نے اپنے لاسٹ لیسن میں اپنی ڈسکشن میں یہ کہا تھا کہ ہم اس پہ غور کریں گے کہ وہ پالیسیز جو پاکستان کی حکومت نے اس دوران اڈاپٹ کی تھیں اور ان کو فالو کرنا شروع کیا تھا ان کا پاکستان کی سوسائٹی پر کیا اثر ہوا اور اس سلسلے میں پاکستان کے میس میڈیا کی کارکردگی کیا تھی اور ان کا کردار اس سلسلے میں کیا تھا ہم پہلے یہ ذکر کر چکے ہیں کہ جنرل ضیاء کی پالیسیز جو انہوں نے اپنائی تھی وہ سوسائٹی کو اسلامائز کرنے کا سلوگن تھا ان کا یا وہ پالیسی تھی جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی حکومت کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلا کر پاکستان کی سوسائٹی کو اسلامائز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کی بقا اور پاکستان کی کریشن ایک اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے کی گئی تھی اگرچہ اس کے بارے میں اس سے مختلف اوپینینز بھی تھیں اس وقت لوگوں کی اور ہمیشہ سے ہیں لیکن کیونکہ وہ برسر اقتدار تھے اور ان کے پاس اقتدار تھا اس لیے انہوں نے جو پالیسیاں اپنائی تھیں وہ یہ ایکسیپٹ کیا گیا پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کہ وہ پاکستان کو ایک اسلامی سوسائٹی میں تبدیل کر رہی میں نے اس سے پہلے کی ڈسکشن میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد اخبار نویسوں کی اور اخبارات کی میں نے ٹیلی ویژن اور ریڈیو کا ذکر اس لیے نہیں کیا اس وقت تک ٹیلی ویژن اور ریڈیو دونوں حکومت کی ملکیت تھی ابھی پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز یا پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشنز پاکستان میں رائج نہیں ہوئے تھے اخبارات البتہ نیشنل پریس ٹرسٹ کے سرکاری اخبارات کے علاوہ نجی ملکیت کے بہت سے اخبارات تھے ان کا رول جو ہے ہمارے لیے وہ زیادہ اہم ہے کیونکہ سرکاری اخبارات اور سرکاری الیکٹرانک میڈیا ہر دور میں وہ پالیسیاں اپناتا رہا جو حکومت کی پالیسیاں کسی بھی حکومت وقت کی پالیسیاں ہوتی ہیں البتہ جب ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں جب ہم اس کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں سائنٹیفک لائنس پر تحقیق کے ذریعے سے ریسرچ کے ذریعے سے تو پھر ہم اس میس میڈیا کو لیتے ہیں جو نجی ملکیت میں ہے یا جو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار میڈیا کہتا ہے ہم نے ابھی تک جو ڈسکشن اس دور پہ کی تھی اس میں یہ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ مارشل لا کے تحت سینسرشپ عائد ہو گئی تھی مارشل لاء کے تحت بہت سے اخبارات کے ڈکلیریشنس کینسل ہو گئے تھے بہت سے رسالے اور اخبار بند ہو گئے تھے اور تقریباً ایک سو ساٹھ کے قریب اخبار نویسوں کو فریڈم آف پریس کا مطالبہ کرنے پر مختلف نوعیت کی سزائیں بھی فوجی عدالتوں سے دی گئی تھیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یوں سب آپ کر سکتے ہیں کہ میس میڈیا کی صورتحال مجموعی طور پر وہی تھی جو کسی بھی مارشل لا دور میں جس کی توقع کی جا سکتی ہے اس لیے کہ ہم شروع میں یہ کہہ چکے ہیں کہ میس میڈیا کی ideal working that is possible only in a democratic society because the major objective of mass media in a society is to form and express public opinion. And public opinion is important only in democratic societies. In dictatorships or totalitarian societies, public opinion does not matter. Therefore, mass media has no significant role to play in a totalitarian society. In a society where democracy is not in an ideal way implemented اور there is no democratic culture Afghanistan میں جہاد یا ہولی وار کی پالیسیز کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے پاکستان میں ان جماعتوں کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا تھا جو سیاست کے ساتھ ساتھ مذہب کی بنیاد پر بھی اپنے آپ کو آرگنائز کرتی تھی آج کل بھی ہیں موجودہ دور میں بھی ہمیشہ ہر دور میں رہی ہیں پاکستان میں 2005 میں یا اکیسویں صدی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں اٹھاون ففٹی ایٹ جماعتیں ایسی ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ یا کسی مسلک کی بنیاد پہ کسی عقیدے کی بنیاد پہ منظم ہوئی ہوئی ہے اس کے علاوہ تقریباً سو سیاسی جماعتیں چھوٹی بڑی ایسی ہیں جو اپنے آپ کو مکمل طور پہ سیاسی جماعت پیورلی سیاسی جماعت کہتی ہیں اور وہ اپنی سیاست کو مذہب کی بنیاد پر نہیں کرتی اگر ہم اس دور کے اخبارات کا مطالعہ کریں جو لائبریریوں میں ریکارڈ میں اویلیبل ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ مجموعی طور پر بیشتر اخبارات نے افغانستان میں ہونے والی اس جد و جہد کو سپورٹ کیا تھا اس کی حمایت کی تھی وہ جد و جہد جو وہاں کی کمیونسٹ حکومت کے خلاف کی جا رہی تھی اگرچہ کچھ رسالے کچھ میگزینز اور ایک آدھ اخبار ایسا بھی تھا جو اس پالیسی کو اپوز کرتا تھا جو اس پہ تنقید کرتا تھا لیکن زیادہ تر جو پبلک اوپینین سامنے آ رہی تھی اخبارات کے ذریعے سے اور جو اوپینین اخبارات کی مجموعی طور پر سامنے تھی تمام سوسائٹی کے اس میں یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اخبارات کی ہمدردی جو ہے وہ مجاہدین کے ساتھ اور افغانستان کی کمیونسٹ حکومت کے خلاف جد و جہد کرنے والوں کے حق میں ہے اس کا اثر پاکستان کی سوسائٹی پہ پڑنا لازمی تھا کیونکہ جو پالیسیاں اس وقت امریکہ نے پاکستان کے تعاون سے اپنائی تھی اس میں مجاہدین کو جو اسلحہ دیا جاتا تھا وہ پاکستان کے ذریعے سے ان تک پہنچتا تھا یہاں میں آپ کو ایک اطلاع دے دوں جو مصدقہ اطلاع ہے جس کا ذکر امریکہ کے ان پالیسی پیپرز میں ملتا ہے جو سیکریسی ایکٹ ان پر سے ختم ہونے کے بعد اب پبلک ہو چکے ہیں اور شائع کر دیے گئے ہیں کتابوں کی شکل میں بھی اور بہت سے ریسرچ آرٹیکلز میں اس کا ذکر ملتا ہے وہ اطلاع یہ ہے کہ جب پاکستان کی حکومت نے جنرل ضیاء الق کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ افغانستان کی کمیونسٹ حکومت کے خلاف افغان مجاہدین کی جد و جہد میں ان کی مدد کریں گے اور امریکہ کے ساتھ اس جد و جہد کے لیے تعاون کریں گے تو اس کے لیے جنرل ضیاء الحق نے تین شرائط امریکہ کے سامنے پیش کی تھیں اور ان تینوں شرائط کو امریکہ نے قبول کر لیا تھا وہ شرائط یہ تھی نمبر ایک مجاہدین کو جو اسلحہ دیا جائے گا وہ امریکن اوریجن کا اسلحہ نہیں ہوگا بلکہ وہ روسی ساخت کا اسلحہ ہوگا یا وہ براہ راست روس کا بنا ہوا روسی ساخت کا اسلحہ ہو یا اس ڈیزائن اور اس طرز پہ بنا ہوا چین کا یا کسی اور ملک کا اسلحہ ہو ذیاق کے الفاظ یہ تھے جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے پاکستان کے کہ آئی ڈونٹ وانٹ اے مجاہد بی کیپچرڈ اور killed in Afghanistan with American arms in his hands بہت واضح طور پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجاہدین کو جو اسلح مہیا کیا جائے وہ رشین اوریجن کا رشین میڈ اور اسی طرز کا اسلحہ ہونا چاہیے امریکہ نے اس کو قبول کیا تھا اس شرط کو چنانچہ یہ روسی انداز کا اور روسی ساخت کا اسلحہ جو ہے وہ کچھ تو چین نے مہیا کیا پاکستان کے ذریعے سے مجاہدین کو کیونکہ چین اور روس کے تعلقات بھی بہت اچھے نہیں تھے چین کے اپنے کچھ فورن پالیسی آبجیکٹوز ہوں گے کچھ اسلحہ مصر نے مہیا کیا مجاہدین کو کیونکہ مصر کے پاس بہت طویل عرصے تک صدر ناصر کی حکومت سے لے کے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے وقت تک سیونٹی نائن میں اسرائیل کو تسلیم کیا تھا مصر نے اس وقت تک جو اسلحے کا سپلائر تھا مصر کو سب سے بڑا وہ روس تھا ان کے پاس بہت سا اسلحہ تھا روس کا بنا ہوا امریکہ نے کچھ اسلحہ خرید کر بھی ایسٹرن یورپین کنٹریز سے مشرقی یورپ کے وہ ممالک جو کمیونسٹ تھے اور نائنٹین نائنٹی ٹو میں اور اس کے بعد ان کا نظام تبدیل ہو گیا تھا انہوں نے کمیونزم کو چھوڑ دیا تھا وہاں سے بھی اسلحہ خرید کے مجاہدین کو دیا دوسری شرط جنرل ضیاء الق کی یہ تھی کہ تمام مدد مجاہدین کی خواہ وہ پیسے سے مدد ہو مالی امداد ہو ان کی یا ان کی ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کوئی مدد ہو ان کے لیے میڈیکل فیسلٹیز ہوں فوڈ ہو ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہوں یا دوسرے ٹینٹ وغیرہ دینے ہوں یا دوسرا ساز و سامان دینا ہو وہ تمام مدد اور فوجی مدد یہ کوئی باہر کا ملک جس میں امریکہ بھی شامل تھا including United States will not be allowed to contact مجاہدین directly they'll have to deal with مجاہدین they'll have to provide all aid to مجاہدین تھرو پاکستان اس میں لاجک یہ ہے کہ اگر آپ باہر کے ملکوں کو یہ اجازت دے دیں کہ جو تیس چالیس لاکھ مہاجرین آپ کے ملک میں ہیں اس وقت افغانستان کے تیس چالیس لاکھ مجاہدین پاکستان میں تھے اگر ہر ملک کو یہ اختیار مل جائے کہ وہ براہ راست ان سے رابطہ کر سکتا ہے ان کو مدد دے سکتا ہے اپنی پالیسیاں ان تک پہنچا سکتا ہے تو پھر ایک کیوٹک کنڈیشن ہو جائے گی اور وہ جس ملک میں رہ رہے ہیں پاکستان میں رہ رہے تھے اس وقت ان کے کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتی ہے صورتحال اس لیے یہ شرط بھی بہت لاجیکل شرط تھی اس کو بھی امریکہ نے قبول کر لیا تھا تیسری شرط وہ زیادہ سگنیفیکینٹ نہیں تھی مگر بہرحال اس کو ایکسپٹ کیا یوناٹیڈ اسٹیٹس نے اور وہ یہ تھی کہ ایٹ اے گیون ٹائم ایک وقت میں دو پلینز لوڈ اسلحے کے لینڈ کریں گے پاکستان میں اس سے زیادہ نہیں اور جب ہم اس اسلحے کو پہنچا دیں گے اس کے ریکوائرڈ مقام تک تو ہم آپ کو اطلاع دیں گے اس کے بعد مزید اسلحہ آپ بھیجیں گے مطلب یہ تھا کہ آپ ان لمیٹڈ لوڈس اسلحے کے پاکستان میں لینڈ نہیں کرائیں گے تاکہ اس کو مینیج کیا جا سکے صحیح طور پہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے یا جن ڈمپس میں رکھنا ہے جہاں اس کو محفوظ کرنا ہے اس کو پراپرلی محفوظ کیا جا سکے اور آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے مسئلہ یہ تینوں شرطیں امریکہ نے قبول کر لی اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ پاکستان کی سوسائٹی پہ ہوا اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں میس میڈیا کی ہسٹری سے کہ اس وقت پاکستان کے میس میڈیا نے ضیاء الق کے دور میں جب یہ جنگ جاری تھی سیونٹی نائن سے لے کے اور ایٹی نائن تک دس سال تک یہ جنگ جاری رہی اس دور میں پاکستان کے میس میڈیا نے مجموعی طور پر اس کے منفی اثرات کو محسوس نہیں کیا تھا اور اس پر اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا تھا یا عوام کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس سے پاکستان کے معاشرے پہ کیا نگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ تقریباً ایک تحقیق کے مطابق اس وقت ففٹی ایٹ ریلیجس پارٹیز اور ان کے گروپس موجود تھے جن کے بہت سے ملیٹنٹ گروپس بھی تھے جو افغان مجاہدین کے ساتھ مل کر افغانستان کے جہاد میں یا ہولی وار میں عملی طور پر شریک تھے اسلحہ پاکستان کے تھرو جا رہا تھا انہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے جو ملیٹنٹ گروپس تھے جو اس وقت کی زیاخ دور کی جہاد کی اس انٹرپریٹیشن پر یقین رکھتے تھے جس میں طاقت کے ذریعے سے کسی آبجیکٹو کو حاصل کرنا جو خاص طور پہ ان کے نظریے کے مطابق مذہب یا دین سے متعلق ہو بہت افضل جہاد تھا یہ ان کے لیے جائز تھا چنانچہ انہوں نے جو مسلح جد و جہد کی اس سے ایک تو ان کو اسلحے کے استعمال میں ایکسپرٹیز حاصل ہوئی مہارت حاصل ہو گئی اس کی ٹریننگ بھی دی گئی انہیں یا انہوں نے حاصل کی جہاد کے مقصد کے لیے دوسرا بڑا امپیکٹ یہ تھا اس پالیسی کا کہ پاکستان میں موجود بہت سے ریلیجس گروپس جن میں مسلک کی بنیاد پہ منظم ہوئے ہوئے گروپ بھی موجود تھے وہ بہت سوفیسٹیکیٹڈ اور جدید اسلحے سے لیس ہو گئے یہ پاکستان کے حالات کے لیے پاکستان کی معاشرتی کنڈیشنز کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا اور خاص طور پر جب افغانستان میں وہ جنگ ختم ہو گئی جس کو پاکستان جہاد اور امریکہ ہولی وار کہتا تھا جو روس کی فوجوں کی افغانستان سے ایٹی نائن اور نائنٹی میں واپسی اور افغانستان سے کمیونسٹ حکومت کے خاتمے جو نوے میں ہو گیا تھا کے بعد ختم ہو گئی تھی لیکن یہ گروپ مسلح تھے ان کی سوچ بدل چکی تھی یہ ہتھیاروں کے ذریعے سے طاقت کے ذریعے سے اپنے مذہبی آبجیکٹو حاصل کرنے میں یقین رکھتے تھے اس کی انہیں تربیت دی گئی تھی اور ان کو یہ بھی خیال تھا کہ وہ اس دس سال کے عرصے میں افغانستان میں اپنا یہ مقصد روس کی کمیونسٹ حکومت کو افغانستان کی مدد کے باوجود کامیاب ہوئے اپنے مقصد میں لہذا ان کے حوصلے بھی بلند تھے یہ جو مسئلہ تھا اس نے پاکستان میں ریلیجس ایکسٹریمزم پر مبنی جذبات پیدا کیے اور اس کے نتیجے میں ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ڈیولپ ہوا پاکستان کی سوسائٹی میں جو فرقے واریت کی شکل میں ہمارے سامنے آیا اور انیس سو اسی اکیاسی سے لے کے اور دو ہزار پانچ تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے اور ہر حکومت کو اس سے عہدہ برا ہونے میں بہت سی مشکلات اور بہت سی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ مسئلہ ختم نہیں ہو سکا ایک تحقیق کے مطابق بہت سے اداروں نے اس پہ تحقیق کی ہے اس کے وجوہ پہ بھی غور کیا ہے and they have concluded after their research and after collecting facts and figures that last about twenty six years دو ہزار پانچ میں چھبیس سال ہو جاتے ہیں اس مسئلے کو پیدا ہوئے during last twenty six years round about five thousand people all over the country violence which is alarming a matter of concern for all government which had been power and for any administration which was in power or land order situation اور ٹو تھاؤزنڈ فائیو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میس میڈیا نے اس سلسلے میں کیا کیا میں آپ کو یہاں ایک مثال دیتا ہوں آزادی کی تحریک اور اس کے بعد پاکستان قائم ہو جانے کے بعد مارے سے وجود میں آ جانے کے بعد ہندوستان پاکستان میں بہت بڑے اسکیل پہ مذہبی فسادات شروع ہو گئے تھے جس میں ہندو سکھ اور مسلمان تینوں شامل تھے and according to confirm reports جو ادارے ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں مختلف کلنگس پہ اور مختلف کیجولٹیز پہ ریسرچ کی ہے فگرز جمع کیے ہیں ان کے مطابق ان فسادات میں جو انیس سو سینتالیس میں ہوئے one million people were killed دس لاکھ آدمی قتل ہوئے ان فسادات میں لیکن اگر آپ اس دور کے لٹریچر کا مطالعہ کریں اس دور کے رسائل دیکھیں ادبی اور سیاسی اور اس دور کے اخبارات دیکھیں ہندوستان کے بھی پاکستان کے بھی تو اخبارات میں علاوہ ان فسادات کی اطلاع کے آپ کو بہت سے ایسے مضامین ملیں گے جن میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ لوگوں میں ایک ٹالرنس کا جذبہ اور امن کے لیے ان کی خواہش کو اجاگر کیا جائے اسی طرح جو لٹریچر ہے اس دور کا خاص طور پہ وہ لٹریچر جو پروگریسو رائٹرز موومنٹ کے ممبرز نے یا اس سے منسلک شاعروں ادیبوں نے پروڈیوس کیا وہ نہایت اعلی معیار کا لٹریچر ہے اور اس کی ساری تھیم اس دور میں ان فسادات سے متعلق ہے اور ان فسادات پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور انسان میں امن کی بھائی چارے کی اور صلح کی کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہوئی آپ بے شمار نام اس دور کے افسانہ نگاروں کے ناول نگاروں کے شاعروں کے دانشوروں کے لے سکتے ہیں جن کے مضامین اور کتابیں اور افسانے اور ناول موجود ہیں جن کا سبجیکٹ ہی یہ فسادات ہیں ان میں سے بعض کہانیوں کو آج کلاسیکل کا درجہ بھی حاصل ہو گیا ہے اور بہت سی کہانیاں اردو ادب کے کورسز میں بی اے کے اور ماسٹرز کے کورسز میں ایم اے کے کورسز میں ان میں سے شامل کر لی گئی اور جب بھی اچھی کہانی کا اچھے افسانے کا اردو ادب کے ذکر ہوتا ہے تو اس دور کے چند افسانے اور کہانیاں اور ناول ضرور اس میں شامل ہو جاتے ہیں سعد حسن منٹو جو بہت بڑے افسانہ نگار تھے ان کی کہانیاں ان کا سب سے زیادہ اچھی کہانیاں فسادات کے ہی موضوع پہ ہیں ایک کلاسیکل کہانی ان کی توبا ٹیک سنگھ کے نام سے بی بی سی نے اپنے ٹیلی ویژن کے لیے اس پر فلم بھی بنائی اور وہ فلم متعدد بار B B C television نے ٹیلی کاسٹ کی نہ صرف اپنے ویورس کے لیے باقی دنیا کے ویورس کے لیے بھی اسی طرح جب بیرونی زبانوں میں ترجمہ ہوا اس لٹریچر کا تو بے شمار زبانوں میں جرمن میں رشین میں چائنیز میں فرینچ میں انگریزی میں جو ترجمے کیے گئے اردو ادب کے ان میں ایسی بہت سی کہانیوں کو سلیکٹ کیا گیا ترجمے کے لیے جو ان فسادات سے متعلق تھی ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات اکثر ہوتے رہتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بہت سی فلمیں جو ہیں وہ اس موضوع پہ بنی جس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کی فضا جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے لیکن ہمیں زیادہ تر یہ شکایت ہے جو بجا ہے ہماری شکایت کہ پاکستان کے میس میڈیا نے اس میں اخبار بھی شامل ہیں اس میں رسالے بھی شامل ہیں اس میں پاکستان کا ٹیلی ویژن چینلس بھی شامل ہیں انہوں نے کوئی سنجیدہ کوشش کوئی ایسی کنسلٹڈ ایفرٹ کوئی زوردار ایسی جد و جہد نہیں کی کہ وہ لوگوں میں ٹالرنس اور دوسروں کے عقیدے کو اور دوسروں کے مسلک کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے تحریر کریں ڈرامے بنائیں پروگرام بنائیں ڈسکشنس کریں لیکن وہ اخبارات جو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ نیوٹرل اور آزاد اخبار کہتے ہیں ان میں بھی یہ بہت بڑی کمی ہے کہ انہوں نے خبریں تو دی ہیں کبھی ایک آدھ ایڈیٹوریل بھی آ جاتا ہے کوئی بڑا واقعہ ہو سیکٹرینزم کا تو لیکن کوئی کنسرٹڈ موومنٹ ایسی نہیں چلائی اپنی تحریروں کے ذریعے سے جو اس مسئلے کے میگنیچیوڈ کو دیکھتے ہوئے اس کے اثرات کو دیکھتے ہوئے جس کی ضرورت تھی جتنی بڑی موومنٹ ہونی چاہیے تھی جتنی ایفرٹ انہیں اپنی تحریروں میں اور اپنی کوریج میں لوگوں کو شعور دینے کی اس مسئلے پہ کرنی چاہیے تھی وہ ایفرٹ ہمارے اخبارات اور ہمارے میگزین کرنے میں زیادہ تر ناکام رہے اس کی کیا وجوہ ہیں اس پہ غور کیا جا سکتا ہے کوشش کی جا سکتی ہے کہ یہ معلوم کیا جائے اس کا لاجک تلاش کیا جائے تو جب آپ یہ کوشش کریں گے تو ایک نتیجہ تو یہ سامنے آئے گا کہ مذہب کے مسئلے کو حساس مسئلہ سمجھتے ہوئے ہمارے اخبارات اس میں کسی تنازع میں پڑھنا پسند نہیں کرتے جبکہ فرقے واریت اور فرقے وارانہ فسادات ہوتے ہی متنازع ہیں اور تنازع کی وجہ سے ہیں ایک تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے فرقے واریت سے متعلق کسی بڑے واقعے پہ رپورٹ کرتے وقت یا اس پہ آرٹیکل لکھتے وقت یا اس پہ ایڈیٹوریل لکھتے وقت کیا آپ اس کا ذمہ دار کسے ٹھہرائیں عام طور پر ایک بہت سہل سا بہت آسان سا طریقہ جس کو ہم پروپیگنڈے کی زبان میں سمپلیفیکیشن کہتے ہیں یہ تلاش کر لیا ہے میس میڈیا نے کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کوئی بیرونی ہاتھ ہو سکتا ہے حالانکہ دل فرض اگر یہ صحیح تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہے تو بہرحال بیرونی ہاتھ کی وجہ سے جو نقصانات معاشرے کو ہو رہے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو شعور دینا اور اس کے خلاف پبلک اوپینین کو آرگنائز کرنا اور ایسے لوگوں کو سامنے لانا اور ایسے فلسفے کو اور ایسے نظریے کو سامنے لانا بھی تو میس میڈیا کا کام ہے جو ان فساد پھیلانے والوں کی نفی کر سکیں اور ان کو بیک فٹ پہ بھیج کے ان کو مدافعت پہ مجبور کر سکیں اس سلسلے میں ماہرین سماجیات سوشولوجسٹ اور انسانی نفسیات کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ لوگ یہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں دو چار گنتی کے آدمی ہوتے ہیں جو کسی وقت بھی امن کو ختم کر سکتے ہیں یہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں ہماری گلیوں میں محلوں میں ہماری بستیوں میں رہتی ہیں ہم انہیں جانتے بھی ہیں یہ ہمارے ساتھ عبادت گاہوں میں جاتے ہیں وہ مسجد میں جائیں یا امام بارگاہ میں جائیں یا کسی چرچ میں جائیں ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کے بعد یہ لوگ کس طرح ایسا اقدام کر سکتے ہیں جس سے کچھ بے گنا لوگوں کی جانیں ضائع ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں پر ان عناصر پر وہ دباؤ نہیں ہے معاشرتی وہ پریشر نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو ڈسکریج کیا جا سکے کہ وہ یہ کام نہ کریں یہ دباؤ جو ہے معاشرتی دباؤ کا جس کے لیے میں نے ٹرم اصطلاح استعمال کی that can be created only by the mass media کیونکہ ہم بار بار اس سارے کورس میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں that the basic objective and basic duty of the working of mass media is to organise public opinion is to inform people on various issues and create awareness to get a positive change in the society. No society is a static society. The society, every society in the world, has to march with the time. It has to move forward. And those societies, those civilizations, those nations which fail to march with the time, they become outdated and obsolete, and they are destroyed. The role of the mass media is to create such atmosphere, such environment in this society people move forward اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جو پچاس سال پہلے سوسائٹی کا انداز تھا زندگی گزارنے کا وہی انداز قائم رہے گا تو یہ صحیح نہیں دس سال میں پانچ سال میں جو رفتار ہے آج کل ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی اس کے ہوتے ہوئے سوسائٹیز کا دنیا بھر کی سوسائٹیز کا بہت تیزی سے تبدیل ہونا جو ہے وہ لازمی ہے میں اس میڈیا کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تبدیلی پازیٹو ڈائریکشن میں ہونی چاہیے اس کو نیگیٹو سائڈ پہ نہیں جانا چاہیے اس کا فائدہ ہونا چاہیے کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے عوام کو اس سے نقصان نہیں ہونا چاہیے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میس میڈیا کا کام ہے سوسائٹی میں پازیٹو تبدیلیاں لانے کی کوشش کرنا اس سلسلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ مناسب ہوگا بتانا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بعض اسکول آف تھاٹ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میس میڈیا کا کام کسی مسلح کا کام نہیں ہے اصلاح کرنے والے کا کام نہیں ہے ریفارمر کا کام نہیں ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں اپنے اس سوچ کے جو دلیل دیتے ہیں وہ اس کی سپورٹ میں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آج سے ساٹھ ستر سال پہلے یا سو سال پہلے جو اخبارات ہوتے تھے وہ زیادہ تر سولو جرنلزم ہوتا تھا ہم نے اس کا ابتدائی اپنی بات چیت میں ذکر بھی کیا ہے آپ کو یاد ہوگا مثلا ہمارے جتنے بڑے ماضی کے صحافی ہیں جو ہمارے لیڈر بھی تھے اوپینین لیڈر بھی تھے مولانا ظفر علی خان مولانا محمد علی جوہر ابوالکلام آزاد اور ایسے بہت سے لوگ وہ اکیلے اپنا اخبار چلاتے تھے تنہا اور اخبار پڑھنے والے ان لوگوں کی تحریروں کی وجہ سے اخبار پڑھتے تھے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی جاتی تھی کہ یہ اخبار جو ہیں یہ کسی مقصد کے تحت مشن کے تحت نکالے جاتے تو صحافت ایک مشن ہوتا تھا اصطلاح یہ تھی کہ صحافت ایک مشن ہے اور آج کل کی صحافت کو موجودہ دور کی صحافت کو بیسویں صدی کے آخری نصف اور اب اکیسویں صدی شروع ہوئی بھی ہے اس کی صحافت کو اب بزنس کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے اور جو لوگ بزنس کے طور پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں صحافت کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ باقاعدہ ایک صنعت بن گئی ہے پہلے ایک آدمی اخبار نکال لیتا تھا اب چار پانچ سو آدمی کام کرتے ہیں بیس پچیس رپورٹر ہوتے ہیں تیس چالیس سب ایڈیٹر ہوتے ہیں پانچ چھ ایڈیٹوریل رائٹر ہوتے ہیں چار پانچ کالم نویس ہوتے ہیں فیچر رائٹرز ہوتے ہیں تین چار فوٹوگرافرز رکھے ہوتے ہیں آپ نے اور بے شمار فیسلٹیز ہیں لیٹسٹ اکوپمنٹ ہیں خبریں جمع کرنے کے جدید ترین ذرائع ہیں اور اس سب پہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ کروڑوں میں جاتی ہے تو لہذا یہ ایک باقاعدہ صنعت کا درجہ حاصل کر گئی ہے جس کے بعد ان کی سرکولیشن بھی لاکھوں میں جاتی ہے تو جب لاکھوں میں سرکولیشن جائے گی جب اس کو لاکھوں آدمی پڑھیں گے تو یقیناً اس کا اثر بھی معاشرے پہ ہوگا تو صنعت یا بزنس ہونے کے باوجود اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اخبارات باقی دوسری صنعتوں کے مقابلے میں ایک مخصوص آبجیکٹو رکھتے ہیں اور انہیں بہرحال یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے اثرات سوسائٹی پہ مثبت ہوں منفی اثرات نہ پڑیں اس کو کمیونیکیشن کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے سوشل ریسپانسبلٹی تھیری کے حوالے سے کہ میس میڈیا کی کچھ سوشل ریسپانسبلٹیز ہیں ان کو وہ ریسپانسبلٹیز خوش اسلوبی سے پوری کرنی چاہیے پاکستان کے میس میڈیا نے سیکٹیرینزم کے حوالے سے اپنی یہ ریسپانسبلٹیز پوری نہیں کی اور یہ مسئلہ جو ہے یہ ایک آن گوئنگ پرابلم ہے یہ کوئی ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے اس کو بہت عرصہ گزر گیا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سیونٹی نائن ایٹی میں یہ مسئلہ شروع ہوا تھا پہلے ہمارے یہاں جو اس قسم کے واقعات ہوتے تھے اس میں یہ یقین کرنے کے مواقع موجود تھے کہ کیونکہ پاکستان افغان مجاہدین کی مدد کر رہا ہے تو مجاہدین کے جو مخالف ہیں افغانستان میں یا روس میں وہ اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں پاکستان میں کیونکہ انیس سو اسی کی دہائی میں بہت سے واقعات جو ہیں دہشت گردی کے پاکستان میں رونما ہوئے بازاروں میں بسوں میں ٹرینز میں بم پھٹنے کے واقعات ہوئے اور اس میں بہت زیادہ ریزن موجود تھا ایک منطق تھی اس بات میں کہ کیونکہ پاکستان پارٹنر ہے افغان مجاہدین کا تو افغان مجاہدین کے مخالف جو ہیں وہ مجاہدین کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی نشانہ بنائیں گے اپنی ایکٹیویٹیز کا تاکہ قوم کو ایک بے یقینی میں مبتلا کیا جا سکے اور ان کا حوصلہ پست کیا جا سکے کیونکہ دہشت گردی کے واقعات سے عام طور پہ حوصلہ پست ہوتا ہے اور بے یقینی کی فضا پیدا ہوتی ہے جس سے دشمن ہمیشہ فائدہ اٹھایا کرتا ہے ایسے ماحول میں میس میڈیا پر خصوصی طور پہ یہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا حوصلہ بلند کریں انہیں بتائیں کہ اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں اور ان میں ایسی سوچ اور ایسے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جو انہیں صلاح کی طرف امن کی طرف اور رواداری کی طرف لے جائیں کیونکہ بغیر رواداری کے اور ٹالرنس کے تو کوئی بھی جمہوری کلچر کامیاب نہیں ہو سکتا جمہوریت کی بنیاد ہی رکھی جاتی ہے ایک بہت خوبصورت ڈیفینیشن پہ جس کو بہت سی ڈیفینیشن ہیں جمہوریت کی مگر ایک بہت خوبصورت ڈیفینیشن ہے کہ when we agree to disagree with each other then it is democracy اور جہاں تک مسلک کی بات ہے یا عقیدے کی بات ہے جس کی بنیاد پہ عام طور پہ فرقے واریت پھیلتی ہے اس سلسلے میں بعض سوچنے والے لوگوں نے بعض دانشوروں نے بہت اچھا نقطہ ایک بیان کیا ہے کہ اسلام میں جو مختلف مسلک ہیں وہ پلس پوائنٹ ہے اسلام کا وہ مائنس پوائنٹ نہیں ہے یعنی اتنی آزادی دی ہے اسلام نے انٹرپریٹیشن کی کہ آپ انٹرپریٹ کر کے فنڈامینٹل کو اپنی سوچ کے مطابق اس کو اپنا سکتے ہیں اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اسی لیے اسلام میں متعدد فقہ پائے جاتے ہیں اور وہ سارے فقہ جو ہیں وہ جائز اور جینون فقہ سمجھے جاتے ہیں کچھ لوگ ایک فقہ کو مانتے ہیں کچھ لوگ دوسرے فقہ کو مانتے ہیں تو اگر ٹالرنس ہو ڈسینٹ کے لیے اختلاف رائے کے لیے تو پھر فساد کی یا نفرت کی یا لڑائی جھگڑے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی اور یہ ٹالرنس پیدا کرنا اور ڈسینٹ کے لیے رسپیکٹ پیدا کرنا یہ میس میڈیا کا کام ہے کیونکہ یہ پوزیٹو ڈیولپمنٹ ہوگی اور یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہر ایک کا سوچنے سمجھنے والے آدمی کا یہ خیال ہے سوسائٹی میں کہ نہ صرف انڈیویجولس کو اپنے محلے میں اپنے شہر میں اپنے بستی میں بلکہ میس میڈیا کو اخبار کو ریڈیو کو ٹیلی ویژن کو فلم کو ویڈیو کو ان تمام ذرائع کو استعمال ہونا چاہیے بہتر تبدیلیوں کے لیے معاشرے میں بہتر ٹرینڈس پیدا کرنے کے لیے بہتر رویے لوگوں میں عادت ڈالنے کے لیے اور پاکستان کے ماحول کو پرامن اور ایک جدید ریاست کے طور پہ دنیا میں متعارف کرانے کے لیے اور یہ کام میس میڈیا بہترین طریقے سے کر سکتا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ گیون سرکمسٹانسز میں جو سیونٹی نائن کے بعد سے درپیش ہیں پاکستان کو میس میڈیا کو خصوصی توجہ دینے کی اس طرف ضرورت ہے جو اس کی ورکنگ میں فی الحال خامی اور کمی نظر آتی ہے اس کے بعد کے حالات کیا ہوئے اور میس میڈیا نے کیا کیا اس پہ ہم اگلے اپنے سبق میں بات کریں گے آپ ان باتوں پہ غور کیجئے کیونکہ تعلیم کا ایک بہت بڑا شعبہ جو ہے وہ غور کرنا ہے اور تعلیم آپ کو یہ اہلیت دیتی ہے کہ آپ مختلف مسائل پر مختلف ایشوز پہ غور کریں سوچیں سوچنا ایک بہت اچھا عمل ہے اس سے ہمیشہ مثبت نتائج پیدا ہوتے ہیں اور اس کی عادت ڈالنی خاص طور پہ نوجوان طالب علموں کو عادت ڈالنی زیادہ ضروری ہے اس سے معاشرے کو یقیناً بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں